اگر بندہ کھلے عام کھائے پیے روزے کی حالت میں تو قانون شریعت میں ہے کہ اسے قتل کرنا چاہیے تو اس کا کیا حکم ہے تو آپ قتل کر دیں اس کو مسئلے کو جب پوچھا جائے نا یہ مسئلہ یوں لکھا جاتا ہے افتاح کی زبان میں جو آدمی رمضان میں کھاتا ہو نظر آئے میں اور آپ اس کو قتل نہیں کریں اس کی ایف آئی آر درج کریں اور اسلامی شریعت میں واقعی اگر وہ کوئی عذر بھی نہیں نہ کوئی عذر پیش کر سکتا ہو کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی سہولت ہے ایسی صورت میں امیر المومنین یا بادشاہ اسلام اسے قتل کرے گا آپ ایسا کام مت کیجیے گا ٹھیک ہے نا ہاں کبھی بول شاہ صاحب نے کہا تھا قتل کر دیں تو آپ کسی کو ٹھکانے لگا دیں اس لیے جب سوال کیا جائے تو مفتی یہ لکھتا کہ یہ مسئلہ ثابت ہونے پر بادشاہ اسلام کو چاہیے کہ وہ اسے قتل کرا یا جس کا ترجمہ یہ سمجھ لیں آپ کہ حکومت کو چاہیے حکومت کے قاضی کو چاہیے جج کو چاہیے کہ وہ اسے قتل کرا تو اتنی سنگین سزا ہے جو سر عام رمضان میں کھائے